حضرت حرام بن رحمہ اللہ اپنے والد حضرت سعد بن بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینگی لگانے والے کی کمائی کے متعلق دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا انہوں نے اپنے حاجت مند اور مفلس ہونے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اپنے اونٹوں کو چارہ کھلا دو سولنے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھیاسٹھ